حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں پھول ڈالنے کے لیے نکلے اس کی گردن اڑا دو سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار اٹھائیس